اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming کا یہ اگلا لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بنیادی طور پر اسٹیک سے متعلق تھی اور اسٹیک کے آپریشنز ہم نے آپ کو کر کے دکھائے اور اسٹیک کے اوپر پیرامیٹر کیسے بنائے جاتے ہیں پیرامیٹر کیسے جو سب روٹینس ہیں ان کو پاس کیے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو کر کے دکھائی ہیں وہ چیزیں جو ہیں ذرا ان کو آپ بار بار ذرا دیکھتے رہیے گا کیونکہ اب آن جو کچھ ہم لکھیں گے اس میں کافی زیادہ اس کا استعمال ہوگا کافی زیادہ ہم سب روٹینز بنائیں گے کافی زیادہ ہم جو ہے پیرامیٹرز انہیں پاس کیا کریں گے کبھی رجسٹر میں کبھی اسٹیک کے اوپر تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے مزید بھی آن کلیئر ہوتی رہیں گی آج جو ہے میں جو چیز آپ کو کروانا چاہ رہا تھا وہ بنیادی طور پہ مطلب جیسے ابھی تک ہم نے کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کام جو ہے وہ ڈبگر کے اندر ہے ٹھیک ہے نا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رجسٹر ویلیوز کے اندر ہم اسے دیکھتے ہیں یہ ایک خاص ویژن ہے جو کہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے کیونکہ جب بعض اوقات پروگرامز جب پھنستے ہیں کسی جگہ پہ تو ان کا پتہ ان کی ڈباگنگ ان کو ان کے اصل جو آپریشن ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں لگتا جب تک کہ آپ اس کو اس طرح ڈبگر کے اندر نہ دیکھیں تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ تھرو آؤٹ دا کورس جو ہے وہ آپ ڈبگر کو استعمال کرتے رہیں لیکن آج جو تھوڑی سی ایڈیشن میں اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں وہ اب تھوڑا اسپیسیفک ہو رہا ہے کام آہستہ آہستہ جو آئی بی ایم پی سی سے ریلیٹڈ ہے آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کا بنیادی جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسکرین ہماری جو ہے ویڈیو اسکرین جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے کیا مطلب طریقے ہیں اس کو ایکسیس ہم کس طریقے سے کرتے ہیں یہ جو ویڈیو اسکرین پہ آپ کیریکٹرز دیکھتے ہیں نارملی جیسے آپ اگر کوئی سی کا ایڈیٹر استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی ایڈیٹر ڈاس موڈ کے اندر جو آپ کو کیریکٹر نظر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیریکٹر موڈ ڈسپلے ہے ٹھیک ہے نا اور جو آپ ونڈوز میں دیکھتے ہیں یہ گرافک موڈ کا ڈسپلے ہے ہمارا ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کیریکٹر موڈ سے متعلق ہے کہ کیریکٹرس کیا ہوتے ہیں اور یہ اسکرین پہ کیسے آتے ہیں پہلا سوال تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیریکٹرس کیا چیز ہوتے ہیں کیریکٹر جو ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر کیریکٹر بھی ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور شروع میں ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ آپ کمپیوٹر کے اندر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں جو پروگرام آپ لکھتے ہیں جو ڈیٹا آپ اسے دیتے ہیں وہ سب کا سب کمپیوٹر جو ہے وہ نومیرک فارم کے اندر دیکھتا ہے نیومیرک فارم کے اندر سنتا ہے اور نیومیرک فارم کے اندر بولتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا انپٹ بھی نمبر ہے اس کا آؤٹ پٹ بھی نمبر ہے یہ ہماری مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ان نمبرز کو انٹرپریٹ کر کے ہمیں دکھاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی بورڈ اگر آپ دیکھیں تو کی بورڈ پہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے یہ اے لکھا ہوا ہے یہ بی لکھا ہوا ہے یہ سی لکھا ہوا ہے اور آپ اس کی کو اے والی کی کو دباتے ہیں میرے لیے وہ اے ہے ٹھیک ہے نا لیکن کی بورڈ سے کمپیوٹر کو جو چیز جاتی ہے وہ اے نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک نمبر ہے وہ نمبر ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق ہمارے پروگرام کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہمارے سسٹم کے انٹرپریٹیشن کے مطابق اے ہے ٹھیک ہے جب میں اس سے اے کی کی بورڈ پر پریس کرتا ہوں تو ایک نمبر جاتا ہے کمپیوٹر کو وہی نمبر جب ڈسپلے پر آتا ہے تو جو ویڈیو ڈیوائس ہے ہماری جو ویڈیو کارڈ ہے ہمارا اس نمبر کو اے کی شکل میں چھاپ دیتا ہے اب اے کی شکل بھی بتاتے خود جی جو بنتی ہے اسکرین کے اوپر وہ بھی نمبرس کا کمبینیشن ہے وہ بھی بٹس کا کمبینیشن ہے وہ بھی شاید آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کمبینیشن کیسے ہے لیکن وہ بٹس کا کمبینیشن ہے اس میں جو بٹس ون ہے وہ آپ کو روشن نظر آ رہی ہیں جو بٹس زیرو ہیں وہ آپ کو غیر روشن نظر آ رہی ہیں یا اگر ہم کلرز کو مطلب اس طریقے سے چھوڑ دیں تو جو بٹ ون ہے وہ سفید ہو جاتی ہے اسکرین پر جو بٹ زیرو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے اسکرین کے اوپر اس طریقے سے ایک شیپ ڈرا ہو جاتی ہے اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے جو کہ بنیادی طور پہ خود بھی نمبرز کا مجموعہ ہے اور ان نمبرز کی ایک خاص انٹرپریٹیشن ہماری ویڈیو ڈیوائس جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اور ہماری سی آر ٹی جو ہمارا یہ کیتھوڈ رے ٹیوب جسے ہم بولتے ہیں جو ڈسپلے ہے ہماری آپ سی آر ٹی کہہ لیجئے اس کو آپ اس کو جو ہے ایل سی ڈی کہہ لیجئے کوئی بھی وہ اس کو روشن اور تاریخ نقطوں میں کنورٹ کر دیتی تو بنیادی طور پہ اصل بات یہ ہے کہ پوری بس صرف ہمارے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم کی بورڈ پہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ اے لکھا ہوتا ہے جب ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ اے لکھا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا پروسیس جو کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے وہ نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے اور یہ ہماری ویژل انٹرپریٹیشن ہے جو اسے اے بناتی اب ظاہر ہے کہ جب ہم جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نمبر ہے ٹھیک ہے نا اور کمپیوٹرز جیسے آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹرز بے تحاشا ہوتے ہیں ہم کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ اس کمپیوٹر پہ کھولیں تو بھی وہی ہوتا ہے اس کمپیوٹر پہ کھولیں تو بھی وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز جو ہے وہ ہر کمپیوٹر کے اوپر آپ کھول لیجئے ٹیکسٹ فائل کو آپ لائنکس میں کھول لیجئے ٹیکسٹ فائل کو آپ ڈاس میں کھول لیجئے آپ ونڈوز میں کھول لیجئے اے اے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بی سی یا کوئی اور شیپ نہیں بن جاتی اس کی یہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ان یہ جو ریپرزینٹیشن ہے ہمارے کیریکٹرز کی جو ریپرزینٹیشن ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ کے اندر یہ ریپرزینٹیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسٹینڈرڈ فارمیشن فارمیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا وہ ایسکی کوڈ ہوتا ہے American standard code for information interchange ASCII جو ہے American standard code for information interchange ٹھیک ہے یعنی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کمپیٹیبل رکھنے کے لیے کہ ایک مشین کے اوپر اگر میں نے اے لکھا ہے تو دوسری مشین کے اوپر بھی وہ اے ہی نظر آئے وہ بی سی ڈی یا کوئی اور شکل نہ بن جائے اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ فالو کیا جاتا ہے جس کے ہم کہتے ہیں ایس کی ٹیبل ٹھیک ہے نا ایس کی ٹیبل ہے کیا اصل میں بنیادی طور پہ یوں سمجھیے کہ مختلف کیریکٹرز جو کہ پرنٹیبل کیریکٹرز ہیں جیسے کہ اے بی سی ڈی یا آپ کا ایکسکلمیشن مارک یہ جو آپ آپ آپ یہ ایکسکلمیشن مارک لگاتے ہیں فل سٹاپ کا کا کا کا greater than than sign sign less ہر ایک جو ہمارا کیریکٹر ہے ہر ایک جو ہمارا سمبل ہے اس سمبل کو ایک اسٹینڈرڈ فکس نمبر اسائن کر دیا گیا ٹھیک ہے نا ایک فکس نمبر ہے جو دنیا کے جتنے کمپیوٹرز کے ایسکی کے اوپر کام کر رہے ہوں گے کے لحاظ سے کام کر رہے ہوں گے ان سب میں ایک کوڈ وہی ہوگا ٹھیک ہے یہ کوئی ایک ویسے اسٹینڈرڈ نہیں ہے کئی اسٹینڈرڈ ہیں لیکن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پریویلنٹ اسٹینڈرڈ جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اسٹینڈرڈ جو ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی استعمال ہو رہا ہے ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے میل میں استعمال ہو رہا ہے یہ ایس کی ہے American standard code for information interchange انگریزی کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسے پرانے کوڈز بھی ہیں آئی بی ایم کا ایک کوڈ ہے جو آئی بی ایم بہت اپنے مین فریمز میں استعمال کرتا تھا اب وہ بھی نہیں کرتے E B C D I C code ٹھیک ہے نا گرے کوڈز ہیں اور ہے ریپرزینٹیشن لیکن جیسے کہ پرانی ریپرزینٹیشن تھیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئیں اب جو سب سے زیادہ پریولنٹ ریپرزینٹیشن اس وقت جو استعمال ہو رہی ہے دنیا بھر کے کمپیوٹرز میں اور انفارمیشن گلوبل انفارمیشن ایکسچینج کے لیے انگریزی کے کیس میں وہ ایسکی کے ساتھ ٹائڈ ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں جو ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں ان کی بھی جو کیریکٹر موڈ ڈسپلے ہے ٹھیک ہے ونڈوز والی ڈسپلے نہیں ونڈوز والی ڈسپلے کا اسٹینڈرڈ کچھ تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے نا وہ یونیکوڈ بیسڈ ہے لیکن یہ ہمارے سے اس کا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے نہ ہماری ڈسکشن میں کبھی یہ آئے گا ہمارا جو تعلق ہے کیریکٹر بیسڈ اسکرین کے ساتھ وہ ایس کی کوڈ کا جو ایس کی کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے یہ ایس کی ٹیبل جو ہے ویسے جب شروع میں ایس کی کوڈ ڈیفائن کیا گیا تھا تو اس کے اندر ایک سو ستائیس زیرو سے لے کے ایک سو ستائیس تک یعنی ٹوٹل ایک سو اٹھائیس کیریکٹر تھے جو اسٹینڈرڈ ایس کی جسے ہم کہتے ہیں اس میں زیرو سے ون ٹوینٹی سیون تک تھے جب آئی بی ایم پی سی آیا تو آئی بی ایم پی سی کے ساتھ انہوں نے ایک کوڈ اور اس کے ساتھ انٹروڈیوس کیا جس کو ایکسٹینڈیڈ ایس کی کہتے اس میں زیرو سے لے کر کے اور دو سو پچپن تک کیریکٹر ڈیفائن کر دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مختلف چیزیں اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں آئی بی ایم پی سی کے کیریکٹر موڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ونڈو بنی ہوتی ہے اس کے کارنرز بنے ہوتے ہیں کچھ گرافک کریکٹرز ہیں کچھ شیڈ کریکٹرز ہیں تو وہ سارے کے سارے ایسکی کوڈ کے اندر ڈیفائن نہیں تھے ٹھیک ہے نا نہ ان کی کبھی اس سے پہلے ضرورت پڑی تھی لیکن انہوں نے جب اس کو ڈیزائن کیا تو انہوں نے اس کے ضرورت محسوس کی کہ لائن ڈرائنگ کے کیریکٹرز جو آپ ونڈو کے کارنرز بنا رہے ہیں تو یہ اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کیریکٹر وہ اس طرح کا ہوتا ہے ڈبل لائن کیریکٹر جس سے ونڈوز بنتی ہیں ان کیریکٹرس کی انہیں ضرورت تھی اور اس وقت چونکہ گرافکس کا موڈ جو ہے وہ اتنا پریولنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ شاید انیشل اس میں وہ تھا ہی نہیں تو اس وقت وہ چیزیں ڈرا کرنے کے لیے انہیں جن کریکٹرز کی ضرورت تھی انہوں نے اپنی طرف سے جو ہائر ایک سو اٹھائیس کیریکٹرز ہیں ان کے اندر وہ کیریکٹر ڈیفائن کر دیے جس میں کچھ کیریکٹرس تو یہ گرافک کے ڈرائنگ کے کیریکٹرز ہیں کچھ کیریکٹرز جو کہ مختلف یوروپین زبانوں میں استعمال ہوتے تھے جیسے جرمن میں جیسے فرینچ میں جیسے اسپینش کے اندر جو ایسے کیریکٹرز جو کہ انگلش کے کیریکٹر سیٹ کا حصہ نہیں تھے وہ کیریکٹرز بھی اسی ریجن میں انہوں نے ڈیفائن کر دیے اور اس کو انہوں نے نام دیا ایکسٹینڈیڈ ایسکی کا ایکسٹینڈیڈ سیٹ کا ٹھیک ہے نا ایکسٹینڈیڈ ظاہر ہے میں نے پھیلایا ہوا وہ کوئی جس کو ایسکی ہے ویسے تو یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایکسپٹیڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایکسٹینڈیڈ ایسکی جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا سیٹ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اب یہ ڈیفیکٹو انڈسٹری اسٹینڈرڈ بن گیا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے کوئی آرگنائزیشن نے اس کو وہ نہیں کیا لیکن یہ اب چونکہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے لہذا اب یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یوز کی حد تک یہ ایکسٹینڈیڈ کی ہے یعنی ڈسپلے کے جو کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی اسے سپورٹ کرتا ہے پرنٹر کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی اسے سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اکثر جتنے آئی بی ایم پی سی سے ریلیٹڈ پیریفرلز بنتے ہیں وہ اس کیریکٹر سیٹ کو ایکسٹینڈیڈ ایسکی کو سپورٹ کرتے ہیں ایک جو چیز میں ابھی آپ کو ذرا ایک شارٹ اس میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایس کی ٹیبل ہے اسے ہم ایس کی ٹیبل کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ایس کی ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو زیرو سے لے کے آنورڈ سارے کیریکٹر ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں یہ جو آپ ایک مسکراتا ہوا گول چہرہ سا بنتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ ایک ٹیبل انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جو کہ آئی بی ایم پی سی کا standard character based character set ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آئی بی ایم پی سی کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ آیا تھا یہ وہ ایس کی ٹیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ ایس کی ٹیبل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو سے لے کر کے دو سو پچپن تک کیریکٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں اور مختلف یہ کیریکٹرز ہیں جو اسٹینڈرڈ ایس کی ہے نا اس کے اندر دو تین چیزیں غور کرنے والی ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو کیریکٹرز کی ارینجمنٹ جو ہے وہ کانٹیگوس ہے کانٹیگوس سے مراد یہ کہ کچھ تو آپ کو شروع میں نظر آئیں گے یہ کیریکٹرز وہ کریکٹرز ہیں جو کہ ہمارے سمبلز ہیں ایکسکلمیشن مارک ہے یہ ہے وہ یہ تمام چیزیں یہ ایک شروع کے پارٹ کے اندر ہے اس کے بعد ہمارے کریکٹرز شروع ہوتے ہیں اے سے لے کر کے زیڈ تک یہ کریکٹرز جو ہیں یہ الفابیٹک آرڈر کے اندر اور نمبرز بھی ان کے کنزیکٹو ہیں یعنی اے کا کوڈ جو ہے وہ فورٹی ون ہیکس ہے ٹھیک ہے بی کا کوڈ جو ہے وہ 42 ٹو ہیکس ہے سی کا 43 تھری ہیکس ہے اسی طرح سے آن ورڈ آپ چلتے جائیے ٹھیک ہے نا تو یہ زیڈ تک جائے گا کیپیٹل ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پورشن جو آپ کو نظر آئے گا وہ 61 ون ہیکس سے 7 اے ہیکس تک نظر آئے گا یہ اسمال اے سے لے کر کے اسمال زیڈ ٹھیک ہے یہ کیریکٹر ہے اور تیسرا جو پورشن اس میں انٹرسٹنگ پورشن ہے وہ ہے نمبرس کا وہ بھی آپ دیکھیں گے تو کنزیکٹو نمبر نظر آئیں گے تھری زیرو ہیکس سے لے کر کے تھری نائن تک یعنی تھری زیرو زیرو کا کوڈ ہے تھری ون ون کا کوڈ ہے تھری ٹو ٹو کا کوڈ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر ڈیجٹ کا کوڈ اس طرح ہے کہ اس اس کے نمبر میں اگر آپ تھری زیرو ہیکس ایڈ کر دیں تو اس کا ایس کی کوڈ بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بنیادی طور پہ فارمیشن ہے آپ کے ایس کی ٹیبل کی یہ جو ایس کی ٹیبل ہے یہ ایس کی ٹیبل اگر یہ کیریکٹر آپ پرنٹر کو بھیجیں گے تو اس کے جو اکولنٹ کیریکٹر ہے وہ چھاپ دے گا اگر یہ کیریکٹر آپ ڈسپلے کو بھیجیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہ ڈسپلے کر دے گا اگر یہ کیریکٹر آپ سیریل پورٹ سے کسی دوسری جگہ بھیجیں گے تو وہ اس کو اے کنسیڈر کرے گا سمجھ گیا نا یہ یونیفائڈ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ سارے پیریفرنس کے درمیان کامن ہے وہ اسے سمجھتے ہیں اب ذرا سا اگر ہم اس چیز کو دیکھیں ڈسپلے کے پرسپیکٹو سے ویڈیو کے پرسپیکٹو سے کیونکہ فی الحال ہمارا ذرا جو ہمارا امیجیٹ ایکسیسیبل ہارڈ ویئر ہے وہ ویجیے ہے تو اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس اس کو اگر ہم سکسٹی فائیو ڈیسیمل یا فورٹی ون ہیکس اگر اسے ہم بھیجیں ٹھیک ہے نا تو وہ اسکرین پر اے پرنٹ کر دے جس جگہ پر ہم بھیجیں گے اس جگہ پہ اے پرنٹ کر دے گا کیونکہ اس کی ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ بات کوڈڈ ہے یہ اس کے اندر برنڈ ہے ہارڈ ویئر کے اندر کہ اگر تمہیں ویڈیو میں یعنی سکسٹی فائیو ڈیسیمل یا فورٹی ون ہیکس نظر آئے گا تو اس کو جب وہ پکڑ کے اسکرین پر اسکین کرے گا نا تو اس کی ہارڈ ویئر اس کو اے بنا دے گی ویژل ریپرزینٹیشن ہے یہ یہ ذرا ایک ایسی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شاید اس وقت آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو آ, لیکن by the end of the course آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ویژل ریپرزینٹیشن ہے جو اے کو اے بناتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے اگر یہ انٹرپریٹیشن میں اندر چینج کر دوں تو یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ اور یہ شاید ہم کسی وقت جب ہم آگے جائیں گے ذرا ڈسپلے کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جب انٹرپریٹیشن چینج کریں گے تو کیسے جو ہے اے جو ہے وہ کچھ اور بن جائے گا ٹھیک ہے نا وہ بات کی بات ہے ذرا ایڈوانس لیول کے اوپر اب یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ جو ڈسپلے ہے اس کو جب میں سکسٹی فائیو دوں گا ٹھیک ہے یا فورٹی ون ڈیسیمل دوں گا تو وہ اسے اے کنسیڈر کرے گا ٹھیک ہے نا اے بنا دے گا اس سے اسکرین پر اس بات پہ تو میں ابھی آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں ایک جو یہاں پہ ایک ریلیونٹ بات ہے وہ میں کرتا چلوں یہ جو کیریکٹرز میں بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ کیریکٹرز جب میں اپنا پروگرام لکھتا ہوں اسمبلی لینگویج میں تو وہاں پہ کہیں ظاہر ہے مجھے یہ کیریکٹر انٹر کرنے ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ اسٹرنگ مجھے اگر لکھنی ہے تو وہ اسٹرنگ لکھنی پڑے گی وہ میں کیسے لکھوں گا ٹھیک ہے نا وہ جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کا ایک طریقہ ہے جیسے ابھی تک ہم جو وہی طریقہ ہے جس طرح ہم ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہیں ابھی تک ہم ڈیٹا ڈیفائن کرتے آئے ڈی بی ڈائریکٹو سے ڈیٹا ڈیفائن کرتے آئے اسی ڈائریکٹو سے ہم کیریکٹرز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو تین طریقے ہیں اس کو کرنے کے ٹھیک ہے نا یہ پہلا طریقہ ہے اس طریقے کے اندر یا تو آپ اس کا جو ایس کی کوڈ ہے اس کوڈ کو سیدھا سیدھا لکھ دیجئے ٹھیک ہے D B zero X sixty one ٹھیک ہے زیرو ایکس سکسٹی ٹو اب یہ کوما کر کے میں لکھتا جا رہا ہوں تو یہ sixty one sixty two numbers ہیں اور سکسٹی ون جو ہے وہ اسمال اے کا کوڈ ہے اور سکسٹی ٹو جو ہے وہ اسمال بی کا کوڈ ہے ٹھیک ہے نا ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈی بی ڈائریکٹو کے ساتھ سنگل کوٹ کے اندر ایک ایک کیریکٹر الگ الگ ڈیفائن کر دوں جو میرے اسٹرنگ کے کیریکٹرز ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ single quote small A single quote یہ کلوزنگ کرنی پڑے گی جیسے ہم سی یا دوسری ہائی لیول لینگویجز میں اسٹرنگس کو ڈیفائن کرتے ہیں comma single quote B single quote اگر مجھے الگ الگ کیریکٹر ڈیفائن کرنے ہوں تو یہ میں آ, یہ طریقہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تیسرا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کو لکھنے کا اگر مجھے ذرا کوئی لمبی اسٹرنگ لکھنی ہو یا کوئی ایسی چیز جو کہ کانسٹنٹ اس کے اندر ہے اور میں درمیان میں کوئی اور مکسنگ وغیرہ نہیں کر رہا ہوں تو بس اس کو اس طریقے سے سیدھا سیدھا جیسے آپ نارمل سی کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں نارمل کسی ہائی لیول لینگویج میں ڈیفائن کرتے ہیں دو کوٹس کے اندر دو سنگل کوٹس کے اندر پوری آپ اسٹرنگ لکھ دیجئے اب اصل میں ہوگا کیا تینوں صورتوں میں پہلی صورت میں تو سیدھا سیدھا جیسے ڈی بی میں پہلے ہم نمبرز لکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا ویسے ہی یہ وہ نمبرز چلے جائیں گے دوسرے طریقے میں ان کو بالکل اسمبلر جانتا ہے اس چیز کو وہ ہر ایک کا جو کیریکٹر میں نے لکھا ہے اگر کوٹس کے اندر لکھا ہے تو اس کا اکویلنٹ ایس کی کیریکٹر جو ہے وہ وہاں پہ وہ نمبر ریپلیس کر دے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور جو تیسرا ہے اس میں بھی ایکزیکٹلی وہ یہی کرے گا تو میرے لیے آبویسلی اس طرح ڈیفائن کرنا اسٹرنگس کو آسان ہے کیونکہ مجھے وہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ نمبرز میں اسمبلر خود کر دے گا ٹھیک ہے یہ ابھی جو ہم آپ کو سیمپل پروگرام وغیرہ دکھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ آپریشن جو ہے اسمبلر کا یہ بھی ہم ذرا واضح کر دیں گے یہ تو آپ نے دیکھ لیا یہ کیریکٹرز کس طریقے سے ہم اپنے پروگرام میں ڈال سکتے ہیں اسٹرنگس کس طریقے سے ہم اپنی اسمبلی لینگویج کے پروگرام میں ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ کوئی بھی ہائی لیول لینگویج استعمال کریں لو لیول لینگویج استعمال کریں ٹھیک ہے کیریکٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں یہی نمبرز ہوتے ہیں آپ کبھی کھول کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو آپ کے پروگرام کا کوڈ جو آپ نے سی میں لکھا ہے وہ ایکسیسیبل ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ یہی نمبرز جو میں نے ابھی آپ کو ایس کے ٹیبل میں دکھائے یہی نمبرز وہاں پہ پڑے ہوں گے ٹھیک ہے یہی نمبرز جب ویڈیو میں اٹھا کے میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں یہ ویڈیو میں اٹھا کے پھینک دوں گا تو یہ اسکرین پر اے بی سی ڈی آ جائے گی ٹھیک ہے نا اب ویڈیو جو ہے بتاتے خود وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ اب میں اس کی ٹیکنالوجی پہ تو آپ سے مطلب زیادہ وہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ الیکٹران بیم کس طریقے سے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر وہ بناتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کمپیوٹر کو کیسے نظر آتی یعنی کمپیوٹر ویڈیو ڈیوائس کو کیسے دیکھتا ہے اس کے لیے ویڈیو ڈیوائس کیا ہے ٹھیک ہے نا کمپیوٹر کے لیے ویڈیو ڈیوائس بنیادی طور پر صرف دو چیزوں کا مرکب ہے ٹھیک ہے نا ایک میموری اور ایک اس کی ایک چیز ہوتی ہے پورٹس آئیو پورٹس ٹھیک ہے آئیو پورٹس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے آپ کو جب ان کی ضرورت آئے گی ایک آئیو پورٹ کا سیٹ ہے ویڈیو کے لیے جو کہ بنیادی طور پہ اس کے ریزولوشن کو کہ بھئی یہ 640 فورٹی بائی فور ایٹی میں اس کو ڈسپلے کرنا ہے یا اس کو اس کا کرسر موٹا والا ہونا چاہیے وہ جو باکس کرسر ہوتا ہے یا اس کا چھوٹا والا کرسر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام پیرامیٹرس تو پورٹس کے تھرو کنٹرول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو سرفیس آف ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے یہ پیج اصل میں کمپیوٹر کو نظر آ رہا ہے ایک میموری کی طرح جیسے میں نے آپ کو میموری بتائی تھی کہ بھئی آپ ارے ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ارے میموری کی لوکیشن تو بالکل یہ جو اسکرین کا پیج ہے نا یہ کمپیوٹر کو میموری لوکیشن کے طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی جیسے کہ عام میموری ہے اس کی ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے ویڈیو کی جو میموری ہے وہ کمپیوٹر کو اپنی میموری کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اصل میں میموری ہی ہوتی ہے اس کے ایڈریس چونکہ اس کی ایڈریس رینج کے اندر ہے میموری ایڈریس رینج کے اندر ہے لہذا وہ اس کو بالکل میموری کی طرح دیکھتا ہے اس میں اور عام میموری میں کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں ہے کمپیوٹر اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کہ یہ عام دوسری میموری ہے یہ ویڈیو میموری ہے اب اس میموری کے اندر جو نمبر وہ ڈالے گا نا پراپر اپروپریٹ لوکیشن پہ وہ نمبر اس سے ریلیونٹ اپروپریٹ پوزیشن پر ٹو ڈائمینشنل جو آپ کی ویڈیو اسکرین ہے اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے ویزیبل ہو جائے گا اگر میں اسے صاف کر دوں تو اسکرین بلینک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اسے کلیئر کر دوں گا اسکرین بلینک ہو جائے گی اگر میں اس پہ کسی ایک خاص جگہ پر ایک خاص کیریکٹر لکھوں گا تو وہ کیریکٹر اس سے اکویلنٹ اسپیس پہ اس کی اکویلنٹ جگہ پر ویڈیو میموری کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب اگر میموری کو آپ دیکھیں تو میموری ویژلائزیشن میں ایک سنگل ڈائمینشنل ارے ہے ٹھیک ہے نا ایک بالکل سیدھی ارے ہے میں تو میموری کا location one location two location three linearly چل رہے ہیں نا جبکہ اگر میں اسکرین کو دیکھوں تو اسکرین ٹو ڈائمینشنل ارے ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ روز ہے اور کالمز ہے جو میموری ہے نا وہ لینئرلی میپ ہوتی ہے اس ٹو ڈائمینشنل ایرے پر لینئرلی لینئرلی سے مراد یہ ہے کہ میموری کی ایک لمبی اسٹرنگ جو ہے وہ اب اگر آپ کو موڈ کا پتا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر اسی کیریکٹر ہوتے ہیں اور پچیس لائنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یوں اسی کیریکٹر آپ اس پر لکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو لکھ کے دیکھ لیجئے کہ اسی کیریکٹر آپ اس پہ یوں لکھ سکتے ہیں اور پچیس لائنیں اس پہ آپ یعنی ٹلی آپ اس کی وتھ جو ہوتی ہے ایٹی کیریکٹر ہوتی ہے اور ورٹیکلی جو ہوتی ہے وہ ٹوینٹی فائیو کیریکٹر یہ جو میموری کی لوکیشن یہ ورڈ بیسس پر یہ ون ورڈ پر کیریکٹر کے حساب سے ون ٹو ون کورسپونڈینس پر یہ میموری کے اوپر میپ ہوتی ہیں یعنی پہلی جو لائن ہے ہماری زیرو ایتھ لائن وہ پہلا ایڈریس اس کی اگلی بائٹ اسی لائن کی اگلی اگلا جو کریکٹر ہے وہ دوسرا ورڈ اس لائن کا اگلا جو کریکٹر ہے وہ تیسرا ورڈ اور اس طرح سے جو اسی پہلے ورڈ ہے نا ورڈ یہ ورڈ کیوں ہے یہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہ ورڈ کیوں ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو کوڈ دکھایا وہ بائٹ کوڈ ہے ٹھیک ہے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ورڈ ہے تو ورڈ اور بائٹ میں کیوں یہاں پر ہم وہ کر رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں یہ ون ٹو ون کورسپونڈینس کر کے یعنی پہلی لینئر ارے کی جو پہلی اسی بائٹس ہیں وہ سیدھی میپ ہوتی ہیں یوں یہ پہلی لائن کے اوپر جو دوسری اسی بائٹس ہیں وہ یوں سیدھی میپ ہوتی ہیں دوسری لائن کے اوپر یہ جو تیسری اسی بائٹس ہیں تیسری لائن پر اور سو آن اینڈ سو فورتھ تو وہ لینئر ارے اصل میں آ, اس کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ اصل میں ایٹی بائی ٹوینٹی فائیو کی ٹو ڈائمینشنل ارے کا اکولنٹ ہے اگر خیر ابھی شاید نہیں لیکن اگر آگے جب آپ ڈیٹا اسٹرکچرز وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو ٹو ڈائمینشنل ایرے ہوتی ہے وہ اصل میں میموری میں ہر چیز ون ڈائمینشنل ہوتی ہے وہ اس کی ایک ریپرزینٹیشن کچھ کیلکولیشن کے تھرو آپ اس کو ٹو ڈائمینشنل ریپرزینٹیشن یا اسٹرکچر کے اندر چینج کرتے ہیں بالکل وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ وہ اسی ورڈ پہلے لائن پہ دوسرے اسی ورڈ دوسری لائن کے تیسرے اسی ورڈ تیسری لائن کے so on and so forth یہ پیج ہے میموری کا جو کہ اس یعنی یہ اسکرین کا پیج ہے ٹو ڈائمینشنل جو کہ یہ میموری کے تھرو بنا ہے یہ اب آپ چیز کو سمجھ گئے نا کہ اس کی کیا کورسپونڈینس ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کمپیوٹر کو اگر میں اس کے پوائنٹ آف ویو یعنی میں پروسیسر کی جگہ پہ اگر بیٹھ کر کے دیکھوں نا تو میری دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ میموری ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں نے آپ کو بالکل پہلے لیکچر میں دکھایا تھا تو اس کے اندر جو اس کا ریلیشن شپ ہے نا اپنی ورلڈ جو اس کی پوری ہے جو اس کی دنیا ہے وہ میموری ہے بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ آئیو ہوتی ہے لیکن وہ ذرا فی الحال پکچر میں نہیں آ رہی وہ جس وقت اس کی ضرورت ہوگی تو وہ آ جائے گی تو اس لیے یہ ڈیوائس پوری کی پوری جو ہے اس کے پوری فنکشنالٹی جو ہے وہ میموری کے اندر کیونکہ لکھنا اس پر کس نے لکھے گا تو اس پہ پروسیسر تو جب تک کہ پروسیسر کو میں اسے ایکسیسیبل نہیں بناؤں گا پروسیسر کے لیے میں اسے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسے دیکھے گا نہیں اسے موڈیفائی نہیں کرے گا تو لکھے گا کیسے تو اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے اس کو پروسیسر کے لیے ایکسیسیبل بنانے کے لیے اس میموری کو جو کہ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ ویڈیو کنٹرولر کی میموری ہوتی ہے ویڈیو کنٹرولر کارڈ کے اوپر ہوتی ہے اس کو پروسیسر کے لیے کھول دیتے ہیں ہم بس پر ٹھیک ہے نا یعنی پروسیسر کو اس کی ویژن مل جاتی ہے اپنی سسٹم بس کے اوپر اور وہ اس کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ وہ اپنی مین میموری کو دیکھتا ہے ویسے یہ مین میموری کا حصہ نہیں ہوتی یہ مین میموری کی چپس میں یہ چیز نہیں ہوتی لیکن یہ ذرا میرے خیال میں کوئی ایسی ایک ایسا ایک ایسی تفصیل ہے جو اگر آپ کو نہ بھی آتی ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں تو اصل بات جو آپ کے سمجھنے والی ہے وہ ایک تو یہ کہ کورسپونڈنس کیا ہے ورڈ ٹو کیریکٹر ہے ایک ورڈ پہلا ورڈ ارے کا یہاں کا پہلا دوسرا ورڈ کا یہاں کا دوسرا کیریکٹر تیسرا ورڈ ارے کا یہاں کا تیسرا کیریکٹر اس طریقے سے یہ لائن بائی لائن چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک میموری میں لینئر فارم میں اور اسکرین پر ٹو ڈائمینشنل اسپیس میں یہ کورسپونڈنس ہے اس کی اور دوسری یہ کہ یہ میموری ہے پروسیسر کے لیے بالکل ایسے ہی ایکسیسیبل ہے جیسے کہ میموری ایکسیسیبل ہے یہ دو باتیں اور تیسری چیز یہ کہ اس پہ جو کیریکٹر بھی مجھے پرنٹ کرنا ہے میموری میں اس کی کرسپونڈنگ لوکیشن پر اس کا ایسکی کوڈ ڈالنا ہے کیونکہ ویڈیو ڈسپلے ہارڈ کوڈڈ ہے ٹھیک ہے نا ہارڈ کوڈڈ سے مراد ہے کہ اس کے ڈیزائن میں اس کے ہارڈ ویئر میں دیا ہوا ہے کہ اس ایس کی کوڈ کے لیے یہ شکل اسکرین کے اوپر نظر آنی چاہیے تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ذرا اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجیے یہ فکسڈ ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں فکسڈ ہیں اب جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کیریکٹرز کی ریپرزینٹیشن فکسڈ ہے کہ ایس کی کیریکٹرز یہ ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک خاص اس میں جب ہم موڈ میں اس کے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میں ری پروگرام بھی کر سکتا ہوں اس ریپرزینٹیشن کو ٹھیک ہے نمبرز فکسڈ ہیں کہ ایس کی کوڈ آئے گا یہاں پہ اے کا تو اے اسکرین پر آئے گا بی کا کوڈ آئے گا تو بی اسکرین پر آئے گا بالکل اسی طرح اگر ہم اس کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں تو کمپیوٹر کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ وہ جو جس میموری کی میں ابھی تقریر کر رہا ہوں اتنی کہ وہ میپڈ ہوتی ہے پروسیسر کی ایڈریس اسپیس کے اندر تو پروسیسر کو پتا ہو فکس ہو یہ چیز معلوم ہو کہ وہ میموری کہاں ہے کس جگہ مجھے لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اپنا کارڈ بناؤں تو اس کی میموری ایک جگہ پہ کر دوں کوئی ساتھ دوسرا کارڈ بنائے تو اس کی میموری دوسری جگہ پہ کر دوں تو پروسیسر تو بےچارا جو ہے وہ یا اس پہ لکھ سکتا ہے یا اس پہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں پہ اکٹھا تو اس کے لیے مشکل ہے لکھنا کیونکہ یا تو پھر تمام لوگ اپنے اپنے اسٹینڈرڈس کو اس میں کوڈ کریں گے بھائی میری میموری یہاں ہے تمہاری میموری وہاں ہے شروع میں یہ مسئلہ تھا ٹھیک ہے نا کچھ کارڈ ایسے تھے جو اپنی میموری کو میپ کرتے تھے ایک اسپیس پر کچھ کارڈ ایسے تھے جو میموری کو میپ کرتے تھے دوسری اسپیس پہ تو وہ خاصے مسائل ہوتے تھے کہ اچھا جی، یہ والا کارڈ استعمال کر رہے ہیں یہ والا کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو ان کارڈوں کی جو ہے اس کے اوپر خاصے کام کرنے پڑے پھر یہاں تک ہو گیا کہ اچھا جی کارڈ اپنا سافٹ ویئر بھی خود ہی لے کر کے آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ اتنا فرق ہے کوئی میموری کہیں لگا رہا ہے کوئی میموری کہیں لگا رہا ہے تو اس کو چونکہ بایوس جو ہے اس کی اس کی جو اپنی سسٹم کی جو, کا جو پروگرام ہے اس کو تو یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی نہ ہم اس میں اتنے سارے مینوفیکچرر کا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں تو اس میں پھر یہ طے ہوا کہ اچھا جی جو یہ کارڈ آئے گا یہ اپنا ڈیٹا بھی خود لے کر کے آئے گا کہ اس کی میموری کہاں لگی گے مگر بیسک ایک میموری جو ہے وہ فکس کر دی گئی ٹھیک ہے آئی بی ایم پی سی کی ایک میموری فکس کر دی گئی کہ ٹیکسٹ موڈ کے اندر جب وہ ڈسپلے کرے گا تو اس کے لیے میموری فکس ہے ٹھیک ہے اور وہ تمام کارڈ اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے تاکہ جو اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر لکھا ہوا ہے وہ ایک یونیفارم چیز کو فالو کرے اور وہ جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے ٹھیک ہے نا یہ فکسنگ کر دی گئی کہ یہ ویڈیو میموری کا ایڈریس ہے یہ شروع میں نہیں تھی یہ کافی جب کچھ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پھڈا ہوا کافی اور اس طرح کے مسائل پیش آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سب جھگڑا جو ہے اس سے نمٹو اور اس کو فکس کر دو کہ یہ یہاں پر تو آئے گی ٹیکسٹ موڈ کے اندر اس جگہ پر آئے گی تو یہ جو کلر ڈسپلے جسے ہم بولتے ہیں نا کلر ڈسپلے وی جی اے کا ڈسپلے کہہ لیجیے جی اے کا ڈسپلے کہہ لیجیے سی جی اے کا یہ جو کلر اڈیپٹرس کا اسٹینڈرڈ ہے شاید آپ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں سی جی اے دیکھا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے مونوکروم بھی دیکھا ہے سی جی اے بھی دیکھا ہے ہر کلس بھی دیکھا ہے ہر طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی یہ جو تین بیسک اسٹینڈرڈ ہیں ان میں ایک چیز فکس ہے اور وہ یہ کہ physical memory address zero B eight zero zero zero ٹھیک ہے B eight zero zero zero پانچ ڈیجٹ کا ہے فزیکل میموری ایڈریس ٹھیک ہے نا یہاں پر یہاں اس کی جو پہلی بائٹ ہے نا zero B eight zero zero corresponds to the first character displayed on the video screen اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا zero B eight zero zero zero ٹھیک ہے یہ فزیکل میموری لوکیشن ہے اور جنرلی جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں نا تو zero B eight zero zero ایک زیرو سے گرا دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ پہ ویڈیو میموری ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسٹینڈرڈ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئی بی ایم پی سی سے ریلیٹڈ ہے یہ جنیرک کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے آپ میک کے اوپر بھی zero B eight zero zero پہ تلاش کر رہے ہو کہ یہاں پہ ویڈیو میموری ہے وہاں نہیں ملے گی یہ ٹھیک ہے نا یہ آئی وی ایم پی سی کا اسٹینڈرڈ ہے یہ شاید پہلی چیز ہے مشین اسپیسیفک جو میں نے آپ کو بتائی ہے یا شاید دوسری تو یہاں پر اس میموری لوکیشن کے اندر اگر ہم کوئی کھیل کریں گے ٹھیک ہے نا تو وہ کھیل مجھے اسکرین پر نظر آئے گا کیریکٹر موڈ میں جو بھی میں یہاں پہ چھیڑ چھاڑ کروں گا جو بھی میں ہلاؤ جلاؤں گا ٹھیک ہے میں کوئی چھوٹا سا وائرس لکھ کر کے اس میں ڈال دوں کہ وہ جو کیریکٹر ہیں ان کو توڑ توڑ کے نیچے گراتا رہے تو یہ اس میموری لوکیشن کے اوپر میں جو چینج کروں گا ٹھیک ہے نا وہ چینج ویژلی مجھے اسکرین کے اوپر نظر آئے گا میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوا ہوگا ڈبگر سے جان چھوٹی ٹھیک ہے نا اب ایکس رجسٹر اور بی ایکس رجسٹر وغیرہ جو اتنا دیکھ دیکھ کر کے آپ لوگ تنگ آ ہوں گے تو اب کچھ شاید کیریکٹر اب اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا لیکن فکر مت کیجیے بڑا شارٹ ٹرم ہوگا یہ بہت تھوڑی دیر تک ہم کیریکٹر دکھائیں گے پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں گے ٹھیک ہے پھر دوبارہ آپ کی قسمت میں وہی ڈبگر لکھا ہوگا وہی آپ رجسٹر دیکھ رہے ہوں گے اب جو دوسری چیز ہے جو کہ ابھی تک میں نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آگے بتاؤں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کہ جناب یہ جو جس چیز کو میں نے کہا ہے کیریکٹر تو آ گیا ایک بائٹ میں یہ ورڈ میں ریپرزینٹیشن کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ورڈ کیوں ہم اس کا لکھتے ہیں آ, اگر آپ کیریکٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے اس وقت کہ وہ کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اگر آپ یہ ذہن پہ تھوڑا سا زور دیں گے نا ویسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ذہن پہ زور دیں میں انہیں کہتا ہوں یہ ناریل استعمال کریں ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ ذرا سا زور دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیوں اگر آپ دیکھیں تو کیریکٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو شیپ ہے شیپ تو کورسپونڈ کرے گی کوڈ کے ساتھ ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے وہ ابھی آپ کو نہیں سم... بتایا میں نے کہ وہ کہاں ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا پیلا رنگ پیلے رنگ کا کیریکٹر نیلے رنگ کا کیریکٹر سرخ رنگ کا کیریکٹر ٹھیک ہے سیان مجنٹا کیریکٹر ٹھیک ہے ڈفرنٹ کلرز ہیں فور گراؤنڈ کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں بلو اسکرین کے اوپر yellow character blue background پہ یلو کیریکٹر پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں برائٹ کیریکٹرس ڈل کیریکٹرس ٹھیک ہے نا یہ کیا چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کا ویڈیو ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹ ٹھیک ہے اس کو ایک لفظ میں ہم بیان کرتے ہیں ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹ کیا ایک کوڈ ہے اور ایک اس کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی ایک شیپ ہے اور ایک اس شیپ کو پرزینٹ کرنے کے لیے colours background foreground colour intensities blinking آپ دیکھتے ہو کیریکٹر کبھی دیکھا ہے بلنک کرتے ہوئے اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے یہ بلنکنگ کیسے ہوتی ہے یہ یہ چیزیں اس یعنی اب یہ دو بائٹ کا کمبینیشن بنتا ہے دو بائٹ کا یہ پہلی بائٹ ہے ٹھیک ہے پہلی بائٹ کے اندر کوڈ ہے کہ یہ کیریکٹر اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بائٹ کے اندر اس کا ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو پچھلا کیریکٹر تم نے دیکھا اس کیریکٹر کو تم نے بلو پرنٹ کرنا ہے سفید بیک گراؤنڈ پہ یا سیاہ پرنٹ کرنا ہے سفید بیک گراؤنڈ پہ یا سیاہ پرنٹ کرنا ہے بلو بیک گراؤنڈ پہ یہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس لیے ایک کیریکٹر جو ہے وہ دو بائٹس کے اندر ڈسپلے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ورڈ کے اندر ڈسپلے ہوتا ہے جس میں ایک جو لوئر ایڈریس والا ہے ورڈ میں ظاہر ہے ایک بائٹ لوئر ایڈریس کی ہوگی ایک بائٹ ہائر ایڈریس کی ہوگی لوور ایڈریس پر جو بائٹ پڑی ہوئی ہے وہ کوڈ ہوتا ہے اس کا ایس کی اور جو ہائر ایڈریس پر بائٹ پڑی ہوتی ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایس کی نہیں مطلب اس کا colour attribute foreground background blinking اس کی میں ڈیٹیل آپ کو ایک شارٹ سلائڈ کے اندر دکھاتا ہوں یہ جو اس وقت ڈسکرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کیریکٹر کی فارمیشن ہے جو کہ وہ اسکرین میموری کے اندر ہوتی ہے پہلی بائٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایس کی ویلو ہوتی ہے کیریکٹر کی ٹھیک ہے یعنی اے کے لیے 41 ون ہیکس بی کے لیے 42 ٹو ہیکس اور وہ ایس کی ٹیبل کے مطابق جو جو کریکٹر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کیریکٹر کوڈ جو ہے وہ پہلی بائٹ ہوتی ہے جو دوسری بائٹ ہے اس کے اندر اس کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اور ایٹریبیوٹ کے کئی حصے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے بائٹ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آٹھ بٹوں کا مرکب ہوتا ہے جو اس کی پہلی تین بٹیں ہیں ٹھیک ہے نا یعنی بٹ زیرو بٹ ون اور بٹ ٹو ٹھیک ہے یہ اس کے کلر کمپونیٹس بتا رہی ہوتی ہے بٹ زیرو جو ہے یہ بلو کلر بتا رہی ہوتی ہے اگر یہ زیرو ہے تو بلو کلر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور اگر ون ہے تو بلو کلر ہوگا بٹ ون جو ہے وہ اس کا گرین کلر بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ زیرو ہوگا تو گرین کلر نہیں ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور اگر ون ہے تو پھر گرین کلر ہوگا بٹ ٹو جو ہے وہ ریڈ کلر کمپونیٹ بتا رہی ہوتی ہے اگر یہ زیرو ہے تو ریڈ کلر نہیں ہوگا اگر یہ ون ہے تو ریڈ کلر ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی یہ تین بٹے ہیں اور اس میں ہر کلر کمپونیٹ جو ہے آپ کو پتا ہے آر جی بی کمپونیٹ ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے نا تو یہ آر جی بی کی پرزینس اور ایبسینس بتاتی ہے اور اس کے ذریعے آٹھ کلر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو اس کی جو بائنری کمبینیشن بنتی ہیں تین بٹوں کی آٹھ کمبینیشن بنتی ہیں اگر میں زیرو زیرو زیرو کر دوں ان تینوں بٹوں کو تو یہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو چوتھی بٹ ہے نا وہ ان تین بٹوں کو اصل میں دو انٹینسٹیز دی گئی ہیں فور گراؤنڈ میں آپ کو ہر کلر کی دو انٹینسٹیز دی گئی ایک ہائی انٹینسٹی اور ایک لو انٹینسٹی اور وہ لو انٹینسٹی اور ہائی انٹینسٹی جو ہے یہ جو آئی کی بٹ آپ کو نظر آ رہی ہے انٹینسٹی بٹ ٹھیک ہے نا اس سے ہوتی ہے اگر یہ بٹ ون ہے تو یہ آر جی بی کمپوننٹ سے جو بھی کلر بن رہا ہے اس کی ہائر انٹینسٹی کو یہ ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے نا اور اگر یہ بٹ زیرو ہے تو اس کی لوئر انٹینسٹی کو وہ ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے نا برائٹ ہوگا کلر یا تھوڑا سا ڈم ہوگا کلر ٹھیک ہے ویسے مطلب اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو ہائی انٹینسٹی ہے وہ کلر تھوڑا پھیکا نظر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو لو انٹینسٹی اس میں ذرا زیادہ زیادہ جس کو کہتے ہیں گہرا کلر نظر آتا ہے برائٹنس کی وجہ سے برائٹنس بڑھ جائے نا تو کلر پھیکا ہو جاتا ہے یہ فور گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہیں جو پہلی چار بٹیں ہیں یہ فور گراؤنڈ فور گراؤنڈ سے کیا مراد ہے کہ جو اے میں نے اے کے جو ڈاٹس ہیں نا جو روشن ڈاٹس ہیں ان کے کیا رنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلی چار بٹیں ان کا رنگ اور ان کی انٹینسٹی بتاتی ہیں ٹھیک ہے دوسری جو تین بٹیں ہیں نا وہ بھی اسی طرح آرڈر میں ہے پہلا بلو کمپونے یہ بٹ آپ کی آ گئی بٹ فور بٹ فائیو اور بٹ سکس ٹھیک ہے نا اگر زیرو سے ہم کاؤنٹ کریں تو بٹ فور جو ہے وہ بلو کمپونیٹ بتاتی ہے بٹ فائیو جو ہے وہ گرین کمپونیٹ بتاتی ہے اور بٹ سکس جو ہے وہ ریڈ کمپونیٹ بتاتی ہے یہ اس کے بیک گراؤنڈ کے کلرز ہیں یعنی جس تختی کے اوپر آپ سمجھیے کہ اے چھپا ہوا ہے جس بیک گراؤنڈ کے اوپر اے چھپا ہوا ہے اس کا رنگ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر بی ون ہے تو بلو کمپونیٹ اس میں ہوگا جی ون ہے تو گرین کمپونیٹ ہوگا آر ون ہے تو اس میں ریڈ کمپونیٹ ہوگا اور اسی طریقے سے آٹھ کمبینیشن آپ کو بیک گراؤنڈ کی ملیں گے بیک گراؤنڈ میں آپ کو انٹینسٹی بٹ نہیں اویلیبل اس کے وہی آٹھ کلر کمپونیٹس ہیں ٹھیک ہے اور جو ساتویں بٹ ہے آٹھویں بٹ یعنی کہ آخری بٹ جو ہے بٹ سیون زیرو سے میں کاؤنٹ کر رہا ہوں تو آخری بٹ جو ہے نا وہ میں سیون اسے کہوں گا زیرو سے سیون تک یہ بلنکنگ بٹ ہے اس یہ بٹ جو ہے یہ اگر آپ ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس بٹ کی کئی انٹرپریٹیشن بعد میں آئی آ, وہ وی جی اے کے فارم کے اندر جو ہے کچھ اور بھی انٹرپریٹیشن ہیں لیکن میں میں اس ڈیٹیل ابھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یہ بلنکنگ کا ایٹریبیوٹ ہے اگر یہ بٹ آپ نارمل کنڈیشن میں ٹیکسٹ موڈ میں یہ والی بٹ ون کر دیں گے تو کیریکٹر بلنک کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے نا یعنی وہ جس طرح کرسر آپ کا بلنک کرتا ہے نا اس طریقے سے بلنک کرنا شروع کر دے گا یہ ڈیٹیل ہے آپ کے ایٹریبیوٹ بائٹ کی اس کے حساب سے یعنی یہ نمبر جیسے میں سیٹ کروں گا اس نمبر کے مطابق اس اس کلر کیریکٹر کا جس کو میں ڈسپلے کر رہا ہوں اس کیریکٹر کا جو رنگ ہے ڈسپلے ہونے کا اور جس بیک گراؤنڈ پر وہ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ میں ان بٹس کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں اچھا اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا ایٹریبیوٹ کیا ہے کیریکٹر کیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو میموری تک پہنچانا کیسے ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بالکل شروع کے لیکچر میں بتایا تھا کہ میموری کوئی بھی ہو ہم اسے ایکسس نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس پر ایک سیگمنٹ نہیں بناتے اور پھر اس سیگمنٹ کے آف سیٹ کے طور پہ باقی میموری کو ہم ایکسس کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر جو ہم جنرل اسٹینڈرڈ اس میں فالو کرتے ہیں آپ کو پتا یاد ہوگا تین جو سیگمنٹ رجسٹر میں نے آپ کو بتا دیا تھا ڈی ایس ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے سی ایس کوڈ کو دیکھ رہا ہے ایس ایس اسٹیک کے اوپر ہے تو ایک کنوینشن کے طور پہ جب بھی ہم ویڈیو میموری ایکسس کرتے ہیں نا تو اس میں جو سیگمنٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ ای e ایس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی رول نہیں ہے میں اسے ڈی ایس بی کے تھرو بھی ایکسس کر سکتا ہوں کوئی یہ رول نہیں ہے ای e ایس کے لیکن ایک اس کے طور پہ ہم ایس کے استعمال کریں گے تاکہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ میں سیگمنٹ اوور رائڈ بھی دکھا دوں کہ سیگمنٹ اوور رائڈ جو ہے ابھی تک آپ نے ہم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ سیگمنٹ اوور رائڈ پریکٹیکلی کیسے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ڈیٹا موو کریں گے تو ای ایس چونکہ ڈیفالٹ سیگمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پرٹیکولر اپلیکیشن کے لیے موو کے لیے ڈیفالٹ سیگمنٹ نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس پر سیگمنٹ اوور رائڈ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا وہ ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ چیزیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا ایک چیز جو تھوڑی سی یہاں پر بتانے والی ہے جو کہ ابھی ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ ابھی تک ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی تک ہم نے کوئی سیگمنٹ رجسٹر لوڈ نہیں کیا ٹھیک ہے کسی سیگمنٹ رجسٹر میں ہم نے کوئی ویلیو نہیں ڈالی یہی اسی وقت کا ہمیں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ٹائم آئے گا تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیگمنٹ رجسٹر کے اندر ویلیو ڈائریکٹ نہیں ڈالی جا سکتی یہ بات یاد رکھیں سیگمنٹ رجسٹر میں ویلو ڈائریکٹ نہیں ڈال سکتے آپ ٹھیک ہے نا وہ یعنی کانسٹنٹ کو آپ سیگمنٹ میں موو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم ایک موو کی انسٹرکشن استعمال کرتے ہیں نا موو ایکس کوما فائیو ٹھیک ہے کاسٹ ٹو ریگ ٹھیک ہے لیکن کاسٹ ٹو سیگ ریگ نہیں کر سکتے کانسٹنٹ سیگمنٹ رجسٹر میں موو نہیں ہوتا یہ انلیگل ہے ٹھیک ہے آپ کریں گے تو وہ اسمبلر اس کو اسمبل کرنے سے انکار کر دے گا تو سیگمنٹ رجسٹر کو ہم کیسے لوڈ کرتے ہیں سیگمنٹ رجسٹر کو ہم جنرلی جو لوڈ کرتے ہیں وہ اس طرح لوڈ کرتے ہیں کہ ہم جنرل رجسٹر کے اندر ویلو ڈالیں اور جنرل رجسٹر سے سیگمنٹ رجسٹر میں ویلو لے لیں جیسے کہ اگر اس وقت اگر آپ کو ذہن میں ہو جو پچھلا لیکچر جو ابھی میں دیتا چلا آ رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ سیگمنٹ ویلو اس کی بنے گی zero B eight zero zero video memory کی اب یہ سیگمنٹ میں نے ڈیفائن کرنا ہے ایس e رجسٹر کے تھرو تاکہ میں اس کو ایکسس کر سکوں ٹھیک ہے تو یہ سیگمنٹ ڈیفائن کرنے کے لیے یہ سیگمنٹ کو ویزیبل بنانے کے لیے تاکہ مجھے ایکسیسیبل ایکسیسبل ہو جائے تھرو دی سیگمنٹ رجسٹر کیونکہ جب تک میں اس کو کسی سیگمنٹ پر میپ نہیں کرتا میں اس کو ایکسس نہیں کر سکتا یہ رول تو آپ کو معلوم ہے یہ تو بالکل انیشل جو ہمارے لیکچرز تھے ان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو جب میں یہ ویلیو اس کے اندر ڈالنا چاہوں تو میں اسے کیسے ڈالوں گا میں اسے اس طرح ڈالوں گا کہ move A X comma zero B eight zero zero یعنی zero X B eight zero zero یہ بی ایٹ ہنڈریڈ چلا جائے گا ایکس میں then move S comma A X ٹھیک ہے میں ذرا ایک شارٹ سلائڈ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہ جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چونکہ ذرا نیا سا کانسیپٹ تھا اس وقت تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو لکھا ہوا بھی دکھاؤں لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یاد رہتی ہیں یہاں پہ دیکھیے دو انسٹرکشن ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہے accessing video memory how to access video memory سب سے پہلے تو میں نے سیگمنٹ رجسٹر کو لوڈ کرنا ہے انیشیلائز کرنا ہے اس کو zero B eight zero zero پر ٹھیک ہے نا وہ انیشلائزیشن کی پہلی دو انسٹرکشن ہیں move X X zero zero zero B eight ٹھیک ہے یہ جو ہے ویلو ایکس میں چلی گئی اور اس کے بعد موو ای ایس ایکس تو جنرل رجسٹر سے سیگمنٹ رجسٹر میں لوڈنگ ہو سکتی ہے لیکن کانسٹنٹ یہ جو اوپر والا zero B eight zero zero ہے وہ میں سیدھا سیدھا ای e ایس میں ڈال سکتا کوئی بھی کانسٹنٹ کسی سیگمنٹ رجسٹر میں آپ لوڈ نہیں کر سکتے سی ایس میں تو خیر بالکل نہیں کر سکتے اور آپ ڈی ایس میں نہیں کر سکتے ایس ایس میں نہیں کر سکتے ای e ایس میں نہیں کر سکتے آپ کو جنرل رجسٹر سے سیگمنٹ رجسٹر میں لے کے جانا پڑے گا یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے دوسرا جو طریقہ ہے اس کا وہ پش اور پاپ کے ذریعے ہے ہے تیسرا طریقہ جو وہ میموری سے لوڈنگ بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کے نیچے جو انسٹرکشن نظر آ رہی ہے آپ کو move word S colon zero ٹھیک ہے نا یہ ہے segment override segment override کیا میں نے کیونکہ موو جنرلی کیا کرتا اس فارم میں جس فارم کے اندر کے صرف آفس ہے اس فارم کے اندر موو جو ہے وہ ڈی ایس کو اپنے ڈیفالٹ سیگمنٹ کے طور پہ لیتا تو اس کو اوور رائڈ کرنے کے لیے یہ میتھڈ میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے بتایا ہوا ہے کہ سیگمنٹ اوور رائڈ کیسے ہوتا ہے وہی چیز میں یہاں پہ دوبارہ لا رہا ہوں comma zero X zero seven four one ٹھیک ہے نا اب اس کو ذرا دیکھیں زیرو سیون جو ہے یہ ہائر بائٹ ہے فور ون لوئر بائٹ ہے فور ون کوڈ ہے کیپیٹل اے کا ٹھیک ہے لہذا کیپیٹل اے میں پرنٹ کر رہا ہوں اور زیرو سیون کیا ہے زیرو سیون میں جو لوئر تین بٹے ہیں وہ زیرو ہیں لوئر تین بٹے ون ہیں یعنی جو ہمارا فور گراؤنڈ ہے اس کا بلو کمپوننٹ بھی ون ہے پرزینٹ ہے اس کا گرین کمپوننٹ بھی پرزینٹ ہے اس کا ریڈ کمپوننٹ بھی پرزینٹ ہے اور بیسک سائنسز تو آپ جانتے ہوں گے تینوں کلر پرزینٹ ہیں تو کلر کیا بنا کلر بنا وائٹ ٹھیک ہے نا اور جو اس کی اس کی اپر چار بٹے ہیں یہ فور گراؤنڈ کلر ہے یعنی وائٹ فور گراؤنڈ ہے آپ کا اس کے بعد جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ کا آر جی- یعنی بی کمپونیٹ بھی زیرو ہے جی کمپونیٹ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے نا اور آر کمپوننٹ بھی زیرو ہے اور بلنکنگ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے نا یہ چاروں بٹے اس کی زیرو ہیں تو بلیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں white character on black background ٹھیک ہے white character on black background اور جب دوسری انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ S colon one six zero یہ ون سکس زیرو کیا ہے یہ پہلی جو لائن دیکھے آپ ایس کولن زیرو یہ پہلی لائن کی اسکرین کی پہلی لائن کی پہلی لوکیشن ہے اور E S colon one six zero کیا ہے اس سے اسی ورڈ آگے ہے تو یہ کہاں ہوگی یہ ہوگی اسکرین کی دوسری لائن کا پہلا کرے ٹھیک ہے یہ وہاں پہ یہ پرنٹ کر رہا ہے زیرو ایکس ون ٹو اور تھری زیرو تو one two three zero three zero آپ کو پتا ہے کہ تھری زیرو زیرو کا کوڈ ہے زیرو نمبر جو زیرو ڈسپلے ہوتا ہے اسکرین پر اس کا کوڈ ہے لہذا کیریکٹر جو ڈسپلے ہوگا وہ تو ہوگا زیرو اور ون ٹو ہے ٹو کا کیا مطلب ہے گرین کیریکٹر ٹھیک ہے on blue background this is green character on blue background ٹھیک ہے نا یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے یعنی ٹو جو ہے اگر آپ ٹو کو دیکھیں اس طرح بٹ وائز آپ کر کے دیکھیں تو یہ بنے گا زیرو ون زیرو زیرو تو انٹینسٹی بھی زیرو ریڈ کمپونیٹ بھی زیرو بلو کمپونیٹ بھی زیرو گرین کمپونیٹ ون ٹھیک ہے نا تو یہ فور گراؤنڈ کلر اس کا ہو گیا گرین اوپر جو دوسرا دوسرا نبل ہے دوسرے جو چار بٹے ہیں اس میں پہلا ون ہے ٹھیک ہے نا ون کا مطلب پہلی بٹ ون جو کہ بلو آپ کا یعنی کمپوننٹ کو بتا رہا ہے اس کے بعد گرین بھی زیرو ہے ریڈ بھی زیرو ہے بلنکنگ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے زیرو ہیں تو basically this is green character on blue background یہ جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے یہی نمبرز ہیں جن کو آپ چینج کرتے جائیں گے نا تو یہ ریپرزینٹیشن جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جنرلی اس کو لکھنے کا طریقہ ہم آپ کو ایک شارٹ فارم میں ایک پروگرام دکھاتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہم نے لکھا اوپر آپ دیکھ لو کہ اس کی جو دو انسٹرکشنز ہیں یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے آگے ہم پوائنٹر جو ڈی آئی پوائنٹر ہے اس کو ہم زیرو کر رہے ہیں اور اس کے آگے پھر E S colon D I کے تھرو یعنی ای e ایس ہمارا سیگمنٹ ہوا اور ڈی آئی ہمارا سیٹ ہوا وہاں پر جو ہم کوڈ ڈال رہے ہیں نا وہ ہے zero seven two zero hex میں زیرو سیون تو وہی ہے جو ایٹریبیوٹ میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا that is white on black background twenty جو ہے یہ اسپیس کا کوڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بلینک اسپیس ہوتی ہے نا یہ اس کا کوڈ ہے ہمارا تو زیرو سیون ٹو زیرو جو ہے یہ کیا بنتا ہے زیرو سیون ٹو زیرو بنتا ہے بیسیکلی جو چیز میں لکھ رہا ہوں وہ بلینک اسکرین اسکرین کلیئر کرنے کا کوڈ ہے یہ ٹھیک ہے نا وہ پوری اسکرین پر اسپیس لکھ دے گا اس, اس, یعنی اسکرین کو کلیئر کر دے گا ٹھیک ہے نا اور یہ شارٹ بالکل جو ہے وہ میں نے آپ کو صرف بیسیکلی اسکرین کی جو ایکسس ہے اس کو دکھانے کے لیے باقی آگے ہم لوگ کچھ اس کو ذرا تفصیل سے بھی دیکھیں گے یہ پروگرام ہے اس کو اگر میں ڈی بگر کے اندر چلاؤں گا نا تو ڈیبگر کے اندر تو یہ آپ کو مطلب نظر اس طریقے سے نہیں آئے گا اسکرین کلیئر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت کنٹرول جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ڈیبگر کے پاس ہوتا ہے تو پہلی ایگزیکشن جو ہے اس کی میں آپ کو بالکل ڈائریکٹ کر کے دکھاؤں گا اسکرین کے اوپر تو آپ دیکھیں گے اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ جو پہلی دفعہ میں نے یہ کمانڈ دی ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم نے پروگرام لکھا تھا تو اس نے اسکرین کو پورا صاف کر دیا یہ جو آخر میں آپ کو سی کولن بیک سلیش یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پروگرام کے چلنے کے بعد یہ ڈاس نے یہ آؤٹ پٹ دی ہے دوبارہ پرومپٹ ہمیں دیا ہے یہ پرومپٹ آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے یہ ہے جو اس کی ڈائریکٹ ایگزیکشن کا نتیجہ ہوگا اچھا ایک چیز جو یہاں پہ میں اور بتا دوں کہ اگر آپ اس چیز کو ٹیسٹ کریں گے نا ونڈوز این ٹی میں یا ونڈوز ایکس پی میں یا ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ میں تو وہ اس طرح کا ریزلٹ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ اس میں ذرا پروٹیکٹڈ ہوتی ہے یہ یہ ایڈریسز جو ہوتے ہیں تھوڑے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو یہ آؤٹ پٹ چاہیے تو آپ صرف یہ کریں کہ پہلے کوئی فل اسکرین اپلیکیشن ڈاس کی چلا لیں صرف چلا لیں جیسے ایڈٹ چلا لیں ٹھیک ہے نا ایڈٹ چلا کے پھر اسے بند کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ کمانڈ دیں گے تو یہ بالکل چلے گی کمانڈ ٹھیک ہے نا اس کی وجہ کچھ اس کی اپنی آپریٹنگ سسٹم کی اپنی کوئی اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں کچھ پروٹیکشن کے مسائل ہوتے ہیں کچھ میموری مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پہلی ایگزیکیوشن میں جو ہے آپ کو یہ ریزلٹ نہیں دیتا اسکرین کے اوپر اب جو دوسری چیز میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں وہ یہ کہ ہم اسے ڈیبگر کے اندر دیکھیں تو یہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ڈیبگر ونڈو ہے ذرا ہم دیکھ لیں کہ ویڈیو میموری ہماری جو ہے اس وقت وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے اس سے لیکن اس کو جانے سے پہلے ہم انیشلائزیشن کر لیں اپنے دونوں رجسٹر کی یہ بلکہ اپنے سیگمنٹ رجسٹر کی اب ہم نے سیگمنٹ رجسٹر کی انیشلائزیشن کر لی اس کے بعد یہ ہے صورتحال صورت حال جو کہ ویڈیو میموری کی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اچھا یہاں پہ نا کچھ عجیب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا شاید تفصیل میں ہم اگلے لیکچر میں جائیں گے تو اب یہ انیشلائزیشن ہمارے کاؤنٹر کی بھی ہو گئی انیشلائزیشن اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پہلا ڈیٹا جو ہے ہم موو کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے موو کیا لیکن یعنی اس طریقے سے آپ کو جو نظر آ رہی ہے میموری یہاں پر وہ تبدیل ہو گئی ہے لیکن وہاں جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا یہ ابھی ایسے ہی آپ اس کو چلنے دیجیے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے آپ کو نظر یہ آئے گا کہ جب ہم اگلے اسٹیپ میں گئے نا تو وہاں پر پہلا ہی ڈیٹا دوبارہ سے واپس آ گیا ٹھیک ہے فورٹی ون زیرو سیون جو پہلے لکھا ہوا تھا اصل میں یہ وہ جو کارنر لیفٹ سائڈ کارنر میں آپ کو اے ایکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا یہ وہ ہے تو پہلے اسٹیپ پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈیٹا چینج ہوا ہے لیکن اصل میں ڈیٹا وہاں پہ چینج ہوا نہیں تھا کیونکہ ڈیبگر جو یہاں پہ فنکشن کر رہا ہے وہ ہر اسٹیپ پر پوری اسکرین کو دوبارہ سے ری رائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم نے ایک اسٹیپ لیا اس میں ڈیٹا ونڈو کو ریفریش کرتے ہوئے اس وقت تو وہاں پر 0720 ہی تھا لیکن جب اس نے ری رائٹ کی اسکرین جب ری رائٹ کی تو ری رائٹ کرتے ہوئے اس نے وہاں پر ایکس لکھ دیا لیکن چونکہ ڈیٹا ونڈو کا ڈیٹا وہ پہلے اٹھا چکا تھا ٹھیک ہے ریفریش کرنے سے پہلے اس لیے وہاں پر ہمیں وہی نظر آئے زیرو سیون ٹو زیرو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا دھوکا ہوتا ہے کہ اسکرین ایکسس جو ڈائریکٹلی ہم کرتے ہیں وہ ڈیبگر کے اندر جو ہے اس طریقے سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اس کا کوڈ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں کوڈ کے اندر جو دو تین چیزیں اہم ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے ایک تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جو E S colon D I پہ جو یہ لکھا گیا اس کے بعد ڈی آئی کو میں نے دو دو انکریمنٹ کیا ہے آگے ٹھیک ہے نا جو ڈی آئی کو میں نے دو دو انکریمنٹ کیا ہے وہ اس لیے کہ کریکٹر پوزیشن میری ورڈ بائی ورڈ چل رہی ہیں ایک تو یہ بات دوسرے یہ کہ پھر کمپیئر میں نے ڈی آئی کو کیا ہے چار ہزار سے اگر آپ اسی کو پچیس سے ضرب دیں تو دو ہزار کیریکٹر بنتے ہیں جب دو ہزار کیریکٹر ہوئے تو چار ہزار میموری لوکیشن ورڈ کے حساب سے ہو گئی تو اس وجہ سے پوائنٹر کو میں نے چار ہزار کے ساتھ کمپیئر کیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کا بیسک فنکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس چیز کو ہم ذرا زیادہ ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آج پہلی دفعہ کورس میں آپ نے اسکرین پر کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اچھا لگا ہوگا اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اس کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجیے گا کیونکہ اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم